رد تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل سے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا تھا اس عط کریمہ میں رسوم شرکیہ کا رد ہے کہ ان میں جو اس طرح کی باتیں رسم و رواج کے اعتبار سے عرف میں انہوں نے عام کر دی تھی کہ یوں بت کو نذرانہ چڑھانا ہے فلاں اونٹ کو اس ترتیب پر بتوں کے نام وقف کر دینا یہ سب جاہلانہ رسوم ہے جس میں بعض شرکیاں ہوتی ہیں بعض صرف رسم ہوتی ہے ہیں دونوں گناہ جس میں شرکیہ بات ہو بدت کی بات ہو وہ بڑا گناہ ہے اور جس میں مطلق رسم ہو وہ اس سے چھوٹا گناہ ہے لیکن گناہ کبیرہ میں سے چھوٹا گناہ کبیرہ ہے صغیرہ نہیں مثلا یہ لوگ بتوں کے نام پر جانور کو وقف کر دیتے تھے پھر وہ جانور یوں ہی پھرتا رہتا تھا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا اندرون پنجاب میں بھی اس طرح کا رواج ہے ہم گجرا والے میں بیس پچیس دن رہے تھے سابق کلاس کے طالب علم مولانا سرفراز خان صاحب صفتر صاحب مدرز الحم سے دورہ تفسیر پڑھتے تھے جو نصرت العلوم مدرسہ ہے پرانے قلعے کے پاس تو ہاں گھنٹہ گھر کے پاس وہ وہاں پر اتنی موٹی موٹی گائے یوں ہی بازار میں پھرتی ہیں بہت موٹی لحیم جسیم تو لوگوں نے بتایا کہ یہ یہاں پر کوئی مزار ہے تو اس کے اوپر لوگ اپنی گائے کو یوں وقف کر دیتے ہیں بس اس کو کوئی پھر ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی اس کو مار نہیں سکتا بس جدھر یہ چاہیں یہ آزاد ہیں اور یہ پھرتی رہتی ہیں یہ وقف ہیں فلاں مزار کے نام پر تو یہی شرک ہے اس کو رسوم شرکیہ کہتے ہیں یہ بڑا گناہ ہے ایک اس کے علاوہ رسوم ہوتی ہیں جن کا لوگ عبادت کے ساتھ تو تعلق نہیں جوڑتے لیکن ان رسوم میں مبتلا ہیں مثلا ہمارے ہاں رسم جیسے جہیز کی ہے جو لوگ جہیز دینے کو عبادت یا اسلام کا حصہ نہیں سمجھتے لیکن لازم سمجھتے ہیں تو لازم سمجھنا ہی خود غلط ہے یا ایسی بعض لوگ سالانہ ختم قرآن کرانا وہ والد صاحب فوت ہو گئے تھے یا کوئی فوت ہوا تو تیسرے کو کراتے ہیں کل شریف پھر جمعرات پھر چالیسواں پھر چالیسویں میں بھی یہ ہوتا ہے پہلے تو یہ کہ چالیس پتنی کتنی جمعراتیں پوری کرنی ہیں چالیس دن آپ کسی نے جلدی سفر کرنا ہو تو وہ بیس دن کے بعد بھی چالیسواں ہو جاتا ہے اپنی ترتیب ہے تو بے شک اس کو وہ اسلام کا حصہ نہ سمجھتے ہوں کہ اسلام میں جی یہ نہیں ہے ہم اس کو نہیں اچھا سمجھتے لیکن کیا کریں عوام کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں محلے والے کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں پھر یہ پھر اس پہلی والی رسم کے تحت تو نہیں آیا لیکن مطلق رسوم میں آ گئی ہے بات اور یہ گناہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا لوگوں نے ایک دن واہ واہ کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا نہیں کہا تو کیا ہو جائے گا انسان وہ کام کرے جو قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہو اور پھر اس میت کو فائدہ بھی ہو کہ ایسا صدقہ جاریہ کیا جائے جس سے میت کو فائدہ ہو ہر روز انسان خود تلاوت کر کے تو اپنے جو رشتہ دار دنیا سے چلے جا چکے ہیں معمول بنائے اپنے اساتذہ کا اپنے رشتہ داروں کا اور جو اتنے اسلاف گزرے ہیں جن کے محنتوں سے ہم تک دین پہنچا ہے سب کے سارے ثواب کرنا چاہیے اور یہ سنت ہے حق ہے لیکن یوں جو بھائی لوگ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم اسلام کا حصہ نہیں سمجھتے مطلق یہ بھی رسم میں آ جاتا ہے تو فرمایا کہ شیطان کے پیروی نہ کرو وہ تمہارا واضح دشمن ہے میں اس پر بات کر رہا تھا کہ شیطان بعض دفعات انسان کو اچھی بات بھی بتاتا ہے وہ بھی اصل میں اس کو آگے جا کر ایک بڑے بھنور میں پھنسانا چاہتا ہے جس پر میں نے آپ کو قصہ امام سابقہ کے ایک راہب کا بتایا تھا کہ وہ ایک لڑکی اس کے پاس چھوڑ گئے تھے وغیرہ اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال زندگی میں لکھا ہے کہ یہ جب کوئی چلہ کاٹ رہے تھے جو ذکر و اذکار کی ایک ترتیب ہے تصوف والوں کی تو اس میں جب قریب المراد تھے تو ایک غیبانہ آواز آئی کہا کہ شیخ چلے کو چھوڑ دو اور آپ اپنے مقصد کو پہنچ گئے ہو تو شیخ صاحب نے کہا کہ نئی مقصد کو پہنچا اور نہیں چھوڑتا ہوں پھر کہا کہ آپ اپنے مقصد کو پہنچ گئے ہو اور نماز روزہ بھی آپ سے معاف ہو چکا ہے اتنے اونچے مراحل قرب کے آپ نے حاصل کر لیے ہیں چونکہ یہ عالم بھی تھے اور مفسر محدث ماشاء اللہ ایک عام صوفی گمراہ ہو سکتا ہے یہی وجہ نا حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہزار عابد کے مقابلے میں ایک عالم کافی ہے ایک ہزار عبادت گزار اس کے مقابلے میں ایک عالم کافی ہے کیوں ایک ہزار عبادت گزار کو شیطان گمراہ بڑی آسانی سے کر لے گا کوئی ایسا ہی الہام دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے گا یہ سمجھے گا میں پہنچ گیا ہوں لیکن عالم کو اتنا جلدی گمراہ کرنا آسان نہیں کہ اس کے پاس دوسرے دلائل ہوں گے کہ یہ شیطانی وساوس ہیں پھر کہا کہ آپ کی نماز روزہ وغیرہ سب کچھ معاف ہے آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہو تو شیخ نے کہا جواب میں کہ تم شیطان ہو اور یہاں سے دور ہو جاؤ میں تمہاری شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کسی پیغمبر سے نماز روزہ معاف نہیں ہوا تو شیخ کیا چیز ہے اب دیکھو شیطان ابھی بھی اب آخری وار جو کیا ہے وہ سب سے بڑا وار ہے کہنے لگا کہ شیخ تم عالم تھے اس لیے میری وار سے بچ گئے ہو ورنہ میں نے اس مقام پہ آ کے بہت سے عابدوں کو گمراہ کیا ہے چلہ کاٹنے والوں کو بہت سو کو اس مقام پہ آ کے میں ان کو گمراہ کر لیتا ہوں لیکن تم عالم تھے تو میرے حملے سے اور گمراہی والی ترتیب سے بچ گئے ہو یہ جملہ بھی اس کا غلط تھا کہ انسان کے دل میں غرور آ سکتا ہے کہ ہاں واقع میں عالم تھا تو شیخ نے جواب دیا کہ مجھے خالص اللہ کے فضل نے آپ کی شر سے بچایا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے پھر یہاں سے وہ گیا تو بات یہ کہ شیطان یکمرکم بسو والفحشاء یہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا یہ برائی اور بے حیائی کی طرف جاتے ہوئے یہ کئی مراحل شیطان کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ شیطان بھی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے یہ رکم کا مطلب ہے کہ انسان شیطان تم کو حکم دیتا ہے حکم سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی انسان کے دل میں الہامی شکل میں ایک اچھی بات ڈالتا ہے اب بعض دفعہ تو انسان جس کے اندر خیر غالب ہوتی ہے دل میں نورانیت ہوتی ہے وہ اچھائی کی طرف لگ جاتا ہے اس فرشتے کے الہام کی وجہ سے کہ نماز کی طرف توجہ ہو گئی ذکر اذکار کی طرف ہو گئی اور اچھے کانوں کی طرف ہو گئی یہ اس فرشتے کی مدد ہوتی ہے انسان کے ساتھ کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے جس کو قرآن پاک نے آخری بارے میں فرمایا ہے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب راضیتا مرضیہ وہ اللہ رب العزت کا جملہ ہے مقولہ اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ آپ اچھے کام کرتے ہو مزید اچھے کرو اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے یہ وہ فرشتے کی الہامی گویا کہ ترتیب ہے انسان کے قلب کی طرف جو متوجہ ہوتی ہے دوسری شیطان کی ہے جس کو آٹھویں پارے میں بیان فرمایا و ان إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ کہ شیاطین جو ہیں یہ بعض دفعہ خیال ڈالتے ہیں وسوسہ ڈالتے ہیں بات دل میں پیوست کرتے ہیں اپنے دوستوں کو جو انہوں نے اپنے تربیت والے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں و ان شیاطین لوحون الا ادیام لیو جادم و ان عطا تمہ ان نقم شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وسوسہ ڈالنا یہی وہ اپنی بات ڈالنا ہے پھر تم کو آپس میں لڑاتے ہیں اور ناجائز چیزوں کو وہ کھلا دیتے ہیں تم کھا دیتے ہو جبکہ تم مشرق ہو اس لیے تم ان کی بات مان لیتے ہو مشرقی نے مکہ کے اسی عید کے تحت جو آٹھویں پارے کی آپ کے سامنے پڑھی اس طرح شیطان کرتا کہ یہ مسلمان کیسے کہتے ہیں جب خود ذبح کرتے ہیں تو اس چیز کو یہ حلال کہتے ہیں جس کو اللہ مار دیتا ہے اس کو یہ حرام کہتے ہیں یہ دلیل پڑھائی شیطان نے مشرقین مکہ کو کہ گائے بیمار ہو گئی رات کو خود فوت ہو گئی تو اللہ نے ماری ہے سب کا قیدہ ہے اللہ نے روح قبض کیا ہے تو یہ دلیل دیتے کہ جس کو مسلمان خود مارتے ہیں اس کو حلال کہتے ہیں ذبح کرتے ہیں جو اس کو حلال کہتے ہیں اور جس کو اللہ مار دیتا ہے اس کو یہ مسلمان حرام کہتے ہیں یہ ہے شیطان کی بات جو اپنے دوستوں کو بنا بتاتا ہے پڑھاتا ہے اور پھر وہ نتا تم من قبل مشرقن تم اس کی اطاعت کرتے ہو مانتے ہو وہ مردار کھانے لگ جاتے ہو اس لیے کہ شرک میں مبتلا وہ تو اللہ کے نام پر مسلمان اس جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ اللہ کا مال ہے اللہ نے ہمیں یوں اجازت دی ہے اور اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ دم مصحوح جو حرام خون ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے پھر وہ چیز حلال ہو جاتی ہے فرمایا کہ ان نما یا مرکم وان بلفحشا ونتقول ول اللہ مالا تعالیٰ تو شیطان جو حکم دیتا ہے برا وسوسہ ڈالتا ہے یاد رکھو عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے وہ غور و فکر کے ساتھ اپنے دل سے کوئی بات سوچے کہ یہ کام اچھا ہے مجھے کرنا چاہیے یا اچھا نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے تو دل اس کو بہت صاف ستھری ترتیب سے سرات مستقیم کی رائے دیتا ہے ایک حدیث میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض دفعہ میں کسی مسئلے میں تذبذب میں پڑ جاتا ہوں تو پھر کیا کروں آپ نے فرمایا استفت قلبک فن افتابک جب تذبذب میں کسی مسئلے میں پڑ جاتے ہو تو پھر اپنے دل سے استفتاح کیا کرو پوچھا کرو فتویٰ حاصل کیا کرو اپنے دل سے فعن نہ وہ تیرا سب سے بہتر مفتی ہے تجھے صحیح راستہ دکھائے گا جس کو قرآن پاک نے ایک اور مقام پہ غالباً لاقسم و بیوم القیامہ میں بیان کیا کہ الانسان علی نفس ہی بصیرہ کہ اپنے اعمال کا سب اس کو بخوبی پتہ ہوتا ہے ولو القا معذیرہ ظاہری طور پر عذر پیش کرتا بھی رہے کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے یہ اس لیے مجبوری تھی یوں میرے لیے جائز تھا یہ یہ وجہ بنی گئی ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک مقام پہ بیان القرآن میں لکھا ہے تفسیر میں کہ انسان جو اعمال خلاف شرع کرتا ہے اور پھر ان میں اپنے آپ کو تعویل کی شکل میں خوش کر لیتا ہے مطمئن کر لیتا ہے تعویل کر کے مطمئن کر لیتا ہے تو یہ سوچے کہ کیا آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے یہ تعویل میری کارگر ثابت ہو جائے گی تو پھر اس تعویل کو اپنا امام بنا لیا کرے اور وہ کام کر دیا کرے دل سے پوچھے کہ جو تعویل یہ زہری مجبوری یا کچھ دفتر کی مجبوری یا فلاں یا اس طرح کے کچھ کام جو کر رہا ہوں یہ دلیلیں یہ تعویلیں اللہ تعالیٰ کے سامنے میری یہ پوچھی جائیں اور میں بیان کر دوں اور مانی جائیں گی دل مطمئن ہے پھر وہ کر لیا کرے کبھی بھی دل مطمئن نہیں ہوگا دل صحیح راستہ دکھاتا ہے انسان کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے یہ بن ابی وقاص انصاری صحابی ہیں ایک دفعہ عرض کرنے لگے کہ حضرت بعض دفعہ نا دعائیں کرتا ہوں دعائیں تو دل ابھی تک تھوڑا سا ایسے جلا پیدا نہیں ہوتا بعض دفعہ آدمی دعا کرتا ہے نا تو آدمی اپنے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ دعا قبول ہو جائے گی وہ رکت ایسی ہو جاتی ہے آنکھیں آنکھوں آنکھیں ایسے آنسو برسنے لگ جاتی ہیں دل میں ایسی نرمی آ جاتی ہے خوشو و خضو ہوتی ہے یکسوئی ہوتی ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ دعا میری قبول ہو رہی ہے لیکن بعض دفعہ دعا ایک شخص کر رہا ہے اور وہ اس دعا میں اس کو توجہ بھی کامل نہیں ہو رہی اور لگتا یہ ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں جو حزب اللہ ہیں اللہ کی جماعت ہیں رضی اللہ عنہ و رضوان لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سات اطب مت آمہ کا فتقن مستجاب دعوات اطب مت آمہ کا فتقن مستجاب دعوات اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھو تو ہو جاؤ گے تم مستجاب الدعوات بزرگ اپنی کیا دعا ہوتی ہے دوسرے بھی آپ سے دعا کرائیں گے تو وہ بھی فوراً قبول ہو جائے گی متام کہتے ہیں کھانے کو تام سے مشتق ہے تو کھانا اپنا پاکیزہ رکھو تو پھر فنوائے ساتھ سنو اگر ایک لقمہ حرام بھی چلا گیا نا وجود میں چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی چالیس دن تک عبادت قبول نہیں تو دعا تو اس کے بعد کا درجہ ہے کہ وہ مانگی جائے تو کیسے قبول ہو ہوما بسو اب الفحشہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے یا امر سے مراد بمانا وسوسا جو میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی بسو سے علماء نے لکھا ہے عام گناہ مراد ہے اور فحشا سے بے حیائی والے بڑے گناہ مراد ہیں بعض رات نے بسو سے افعال جو گناہ ہیں جن سے اعضاء کا تعلق ہے وہ گناہ جن سے اعضاء کا تعلق ہے وہ مراد ہیں یعنی وہ گناہ جو افعال ہیں اور فحشا سے مراد اخلاق برے زبان بری کردار برا طریقہ کار برا جس میں تعلق اغراض کا آتا ہے یعنی ایک ہیں اجسام اجسام سے گناہ وہ بسو ہے فحشا سے مراد اغراض ہیں جو انسان کا عقیدہ غلط طرز غلط زبان غلط نگاہ غلط کان کی سما غلط یہ وہ اغراض میں سارے آئے جس میں گویا داخل ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ بسو سے وہ گناہ مراد ہیں جو عام گناہ ہیں اور شریعت نے ان پر کوئی حد مقرر نہیں کی ہے سزا مقرر نہیں کی ہے شریعت نے جن گناہوں پر جیسے کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو اتنے کوڑے لگاؤ فلاں ہو تو اس طرح حد مقرر جن گناہوں پر نہیں ہے وہ بسو ہیں برائی اور فحشا وہ گناہ ہیں جن کے اوپر شریعت نے حد مقرر کیا ہے حد واجب کی ہے جن گناہوں کے اوپر وہ فحشا ہیں یہ گویا چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو شیطان ہر گناہ کے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ اس کا معاملہ اسی کی ترتیب کے مطابق ہوتا رہتا ہے سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ہم دنیا میں ایسی ترتیب میں رہتے ہیں مختلف احوال ہمارے ساتھ متعلق ہیں تو ہماری نجات اور کامیابی کس ترتیب پر ہوگی کہ وہ موٹی موٹی بات ہو کہ جس جن کو ہم یاد رکھیں تو آپ نے فرمایا کہ سعد ایک تو کام یہ کرو کہ فرائض کی پابندی کرو فرائض جو اللہ رب العزت نے فرائض ادا کیے ہیں وہ اس کی پابندی کرو اور دوسرا یہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اس سے محبت پیدا کرو جہاں کمی ہو اللہ سے مانگو توفیق اور تیسرا رزق اپنا درست رکھو تو یہ تمام نظام صحیح ہو جائیں گے فرمایا شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے برائی اور بے حیائی کا اور تم اللہ کے بارے میں بھی بری بری باتیں کہہ دیتے ہو اللہ سمجھ نصیب